وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے ایک کو مال کثیر دیا تھا تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو کیا تم وہ مال اس پر بہتان باندھ کر اور سریح گناہ کر کے لینا چاہتے ہو آیات بیس اکیس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے تاکہ کسی دوسری عورت سے شادی کرے تو اس کے لیے یہ کسی طرح بھی حلال نہیں ہے کہ اس نے جو مہر دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لینے کے لیے ایسے حالات پیدا کرے کہ بیوی مجبور ہو کر طلاق لینے کے لیے مہر کا کچھ پیسہ واپس کر دے اللہ نے اسے کھلا ظلم اور بڑا گناہ قرار دیا ہے مزید تاکید کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ مہر واپس لینے کو تم کیسے حلال سمجھتے ہو حالانکہ تم نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور وہ عقد زواج کے ذریعے تمہاری زوجیت میں آئی ہے مذکورہ بالا دونوں آیتوں سے یہ شرعی فائدہ مستمت ہے کہ مہر میں بڑی رقم دینا جائز ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو مال کثیر بطور مہر دیا تو اس میں سے کچھ بھی کسی طرح واپس نہ لو اگرچہ مہر کم رکھنا ہی بہتر ہے ابو داود اور حاکم نے اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مہر آسان مہر ہوتا ہے اور مسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے مہر کے بدلے میں شادی کی ہے اس نے کہا چار اقیا تو آپ نے اسے زیادہ سمجھا